لیس نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا ابن شہاب سے انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ سے انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور انہیں ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ہرقل نے ان سے کہا تھا میں نے تم سے پوچھا تھا کہ ان کے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہاری لڑائیوں کا کیا انجام رہتا ہے تو تم نے بتایا کہ لڑائی ڈولوں کی طرح ہے کبھی ادھر کبھی ادھر یعنی کبھی لڑائی کا انجام ہمارے حق میں ہوتا ہے اور کبھی ان کے حق میں انبیاء کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ ان کی آزمائش ہوتی رہتی ہے کبھی فتح اور کبھی ہار سے لیکن انجام انہی کے حق میں اچھا ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چار